السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس خیریت سے ہیں آپ ہم جو پچھلے کچھ لیکچرز سے پڑھ رہے ہیں وہ ہے کہ سسٹم اپروچ کیا ہے آڈیٹنگ کی یعنی کہ ہم کمپلائنس ٹیسٹ کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈینس کیسے حاصل کرتے ہیں اس میں we have discuss regarding the system of purchase system of sales and system of payroll کہ ان ایریاز پہ ہم کس طرح سے ٹیسٹ آف کنٹرولز اسٹیبلش کرتے ہیں ہم نے چند ایک ایریاز مزید ابھی کور کرنے ہیں جس میں کہ ایک اہم ترین ایریا ہے کیش سسٹم کہ کیش سسٹم پر کس طرح کے کنٹرول پروسیجرز ہونا چاہیے اور ان پر آڈیٹر کو کس طرح کے ٹیسٹ آف کنٹرولز اپلائی کرنے چاہیے اس کے علاوہ ہم نے ابھی انوینٹری کو بھی دیکھنا ہے اور نان کرنٹ ایسٹس کی طرف بھی ہم نے کچھ باتیں سیکھنی ہے کہ ٹیسٹ آف کنٹرولز وہاں پر آڈیٹر کس طرح سے لگاتا ہے بہرحال آج کا ہمارا ٹاپک جو کیش سسٹم سے متعلق ہے بہت ہی پرائم امپورٹنس کا مالک ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ کیش اگر کنٹرول میں نہ ہو تو کتنا لاس ہو سکتا ہے یہ ایسی چیز ہے جو کبھی بھی ڈسپیئر ہو سکتی ہے لہذا کیش کے اوپر بہت ہی اسٹرینجنٹ قسم کے کنٹرولز ہونا چاہیے اور آڈیٹر بھی ٹیسٹ آف کنٹرول یہاں پر انتہائی سخت قسم کے لگاتا ہے کیونکہ یہاں پر معافی نہیں ہے کوئی بالکل بھی لیکیج نہیں ہونی چاہیے کیش کی کیش کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو ذہن میں ایک بات ضرور رکھنی ہے آپ نے کہ بینکنگ ٹرانزیکشن بھی کیش سسٹم کے اندر ہی آتی ہیں means cash doesn't means hard cash only currency notes only coins only cash also includes the transaction اور cash system also includes the transaction with the bank through cheques and through other means as well so جب ہم کیش سسٹم کی بات کریں گے تو اس میں غلط الام جسے ہم کیش ٹرانزیکشن اور بینکنگ ٹرانزیکشن کہتے ہیں یہ دونوں باتیں کور ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم کنٹرول آبجیکٹیو کی بات کرتے ہیں اس میں پہلا کنٹرول آبجیکٹو ہے کہ all sums due to the company are received and subsequently accounted for کہ جتنے بھی اس کمپنی سے متعلق پیسے ملنے چاہیے تھے تمام مل چکے ہیں اور اکاؤنٹ فار ہو چکے ہیں یہ ایک ہمارا کنٹرول آبجیکٹو ہے سیکنڈ آبجیکٹو از کہ no payments are made which should not be made جو ادائیگی نہیں کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ادر وے راؤنڈ آیا نا یعنی کہ جو ادائیگی کرنا چاہیے تھی صرف وہی ہوئی ہے ہم نے فالتو میں کوئی ادائیگی نہیں کی ایک یہ بھی ہمارا کنٹرول آبجیکٹو کیش پہ بنتا ہے نیکسٹ کنٹرول آبجیکٹو آتا ہے جی کہ all receipts and and payments are promptly accurately recorded جیسے ہی کیش ریسیو ہو رہا ہے یا جیسے ہی کیش پے ہو رہا ہے فوری طور پر آپ نے اس کو ریکارڈ کر لیا فوری طور پر یہ ہمارے کنٹرول آبجیکٹوس ہیں یہاں پر میں دوبارہ سے آپ کو بتا چل, بتاتا چلوں کہ ہم نے جب کیش سسٹم کی بات کرنی ہے تو بینکنگ بھی اس کے اندر آ جانی ہے یعنی کہ ہماری جو بینکس کے ساتھ ٹرانزیکشنز ہیں ہم بینک میں پیسے ڈپوزٹ کرواتے ہیں بینک سے ہم پیمنٹس کرتے ہیں بینک میں ڈائریکٹلی بعض اوقات کلیکشنز ہو جاتی ہیں بینک سے ہم ڈائریکٹلی بعض اوقات پیمنٹس کرنے کا بینک کو آرڈر دے دیتے ہیں یہ تمام باتیں ہمارے کیش سسٹم میں ہی آئیں گے اور پریفر بہرحال کیا جاتا ہے کہ transaction should be made through the bank cash transaction کو جو ہے ڈسکریج کیا جاتا ہے اسپیشلی پیمنٹ کے لیے آپ ہارڈ کیش ریسیو تو کر لیتے ہیں حالانکہ اس کو بھی ریسیو کرنے میں کچھ دقتیں آتی ہیں جو کہ ہم آج ان شاء اللہ تعالی تمام ڈسکس کریں گے لیکن کیش کی پیمنٹس کو سختی کے ساتھ انٹرنل کنٹرول میں ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ کیش کی پیمنٹس نہیں ہونی چاہیے so these are the three main objectives of the cash system کہ ہمیں کنٹرول کس قسم کا ریکوائرڈ ہے اچھا میں جیسے پہلے ہی آپ کو بتا چکا کہ کیش ایک بہت سینسٹیو ایریا اب اس کی سینسٹیوی کی سینسٹیوٹی کے اعتبار سے ہم یہاں پر کنٹرول پروسیجرز بھی بڑے سوچ سمجھ کر بناتے ہیں جن ایریاز پر اب ہم نے زیادہ ایمفیس کرنا ہے وہ کنٹرول پروسیجرز کے ریفرنس میں کیا ہے number one control over cash receipts by post number two control over cash collected by salesmen and representatives number next control over cash sales number next controls over banking over اب دیکھ لیجیے بینکنگ کے اوپر بھی ہم نے خاص کنٹرول بنایا اس کے پھر controls over cheque payments and then comes control over bank reconciliations and finally control over petty cash so یہ مختلف ایریاز ہیں جن پر ہم نے کنٹرول پروسیجرس دیکھنے کس طرح کے ہوتے ہیں اور پھر ان کنٹرول پروسیجرس پر آڈٹ کے دوران میں کس طرح سے آڈیٹر ٹیسٹ آف کنٹرول کرتا ہے جی اس میں سب سے پہلا جو ایریا ہے اس پر ہم بات کریں گے control over cash receipts by post سے متعلق اب کیش ریسیٹس بائی پوسٹ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے یہ کیا کہنا چاہ رہا جو زیادہ سسٹمیٹک آرگنائزیشنس ہوتی ہیں زیادہ بڑی آرگنائزیشنس ہوتی ہیں وہاں پر ڈیٹرز سے کیش ریسیو کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ تھرو میل ہوتا ہے پوسٹل میل ڈاک کے ذریعے سے وہاں پر کوئی ڈیٹرز جو ادھار کے کسٹمرز ہوتے ہیں کریڈٹ کسٹمرز ہوتے ہیں وہ واک ان نہیں کرتے کہ جی ہم کیش دے آئیں ذرا اپنے سپلائر کو بلکہ وہ چیک لکھ کر بھیج دیا کرتے ہیں ڈاک کے ذریعے سے کسی کوریئر کی سروسز لیتے ہیں اور وہ چیک جو ہوتا ہے آپ تک پہنچ جاتا ہے اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک بڑی ٹرانزیکشن جس نے بیس پچیس لاکھ روپیہ یا کروڑ دو کروڑ روپیہ دینا ہے جس کسٹمر نے جس ڈیٹر نے وہ کیش تو اٹھا کر نہیں لے کر آئے گا یا وہ بذات خود اتنا بزی ہے کہ وہ آپ کے مہینے میں پانچ سات چکر تو نہیں لگائے گا چیکس دینے کے لیے وہ تھرو پوسٹل میل آپ کو چیک بھیج دیا کرے گا اب وہاں پر آپ کا کنٹرول چاہیے چند ایک باتیں سلائڈ کے ذریعے سے کرتے ہیں اور اس کے دوران میں میں آپ کو ڈیٹیلز بھی بتاتا چلا جاؤں گا لائک سب سے پہلی جو اس میں کنٹرول سے متعلق بات ہے یہ پروسیجر ہونا چاہیے کہ the company should safeguard against possible interception between the receipt and opening of the post یعنی کہ جب ہمیں وہ پوسٹ وہ کوریئر سروس کے ذریعے سے جو ایک اینولپ ملا جس میں کہ ایک چیک موجود ہے اس کے ریسیو ہونے سے اس کے اوپن ہونے تک بھی ہمیں ایک کنٹرول ریکوائرڈ ہے کہ جب وہ ریسیو ہوتا ہے تو فوری طور پر کوئی اس کو اوپن نہ کر لے بلکہ ایک responsible person should open that envelope ہر کوئی شخص اس کو کھولنے کا مجاز نہیں ہوگا جس میں کہ چیک موجود ہیں سو so اس کے لیے پھر کیا کیا جائے کہ لاک باکسز جن میں کہ لاک لگے ہوں وہ موجود ہوں جیسے ہی وہ ڈاک وصول ہو اس کو اس میں ڈال دیا جائے تاکہ ہر شخص ان اینویلپس کو اوپن نہ کر سکے یہ کنٹرول پروسیجر ریکوائرڈ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کیا بات آ رہی ہے کہ the opening of the post should be supervise by responsible official and where the the of the mail is significant at least two be should be the mail is opened یعنی کہ اب اوپننگ آف دا میل سے متعلق وہ جو ڈاک آئی ہے اس ڈاک کو کھولنے سے متعلق بھی ہمیں ایک کنٹرول پروسیجر ریکوائرڈ ہے وہاں پر سپرویژن ریکوائرڈ کوئی responsible official should supervise the opening of the post ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں ہوگا تو اینڈ ممکن ہے وہاں پر کوئی پرابلم آ جائے لائک پرابلم کیسی آ سکتی ہے کوئی شخص اوپن کر لے اور اگر وہاں پر چیک جو ہے جو ریسیو ہوا ہے وہ کراس چیک نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی چوری ہونے کا خدشہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کراس چیک نہیں ہوتے وہاں پر اس چیک کے دائیں بائیں ہونے کا خدشہ موجود ہے اس لیے جب وہ ڈاک اوپن کی جا رہی ہوگی تو وہاں پر ایک سپروائزر یا دو سپروائزر ڈیپینڈ کرتا ہے ہونا ضروری ہے نیکسٹ پروسیجر ہمارے پاس آتا ہے کہ all cheques and postal order should be restrictively crossed as soon as the mail is opened again ایک بڑی سینسٹو سی بات ہے اس کیش سسٹم میں ساری باتیں سینسٹیو ہوں گی دیکھیے نا کراس چیک آپ سمجھتے ہیں جانتے ہیں کراس چیک کیا ہوتا ہے ایک چیک لیف اس کے کارنر پر دو پیرل لائنز اگر لگا دی جائیں تو وہ کراس چیک ہوتا ہے اب یہ کراس چیک اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ پی کی جگہ پر جس شخص کا نام لکھا ہوا ہے یہ چیک صرف اور صرف اسی شخص کے اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کروایا جا سکتا ہے کوئی اور شخص اپنے نام کے اکاؤنٹ میں اس کو ڈپوزٹ نہیں کروا سکتا اب ہوتا بعض اوقات یہ ہے کہ کوئی ایک چیک ہے جیسے میں ابھی ذکر کر رہا تھا اس میں آپ کی کمپنی کا نام تو لکھا ہوا ہے کہ اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں یہ جمع ہو جائے لیکن کراس نہیں ہے اب اس چیک کے چوری ہونے کے خدشات ہیں کیونکہ that is equal to cash لہذا فوری طور پر جب اس چیک کو ریسیو کیا جائے گا دیکھا جائے گا کراسڈ ہے یا نہیں کیونکہ عموماً تو کراسڈ ہوتے ہیں لیکن اگر کراس نہیں ہے تو دو پیرل لائنز لگا دی جائیں گی اس پر اور لکھ دیا جائے گا کہ اکاؤنٹس پہ ہی اونلی اب وہ نیگوشیبل نہیں ہے اب وہ کسی اور کی طرف ٹرانسفر نہیں ہو سکتا سو so, یہ ایک کنٹرول پروسیجر ریکوائرڈ ہے ہمیں اسٹیج پر نیکسٹ ہے جی کہ record should be made immediately of and and postal order received cash received اب یہ ایک بہت امپورٹینٹ ریکارڈ ہے اس کو ریمیٹینس لسٹ بھی کہتے ہیں ریمیٹینس لسٹ یہ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کو چیک ریسیو ہوگا یا ایون کیش ریسیو ہوگا that will be recorded on a sheet اس کو بعض لوگ رف کیش بک بھی کہتے ہیں ٹیکنیکلی جہاں پر اسپیشلی چیکس ریسیو ہو رہے ہوں ان چیکس کو ریسیو ہونے کے فوراً بعد ریمیٹینس لسٹ پر لکھ دیا جاتا ہے اب یہ ریمیٹینس لسٹ میں ہم چیک کس ڈیٹ کو ریسیو ہوا کس شخص سے ریسیو ہوا اس کی اماؤنٹ کیا ہے یہ چند ایک امپورٹنٹ انفارمیشن لکھ لیتے ہیں صرف اس لیے کہ جو چیک ریسیو ہوئے ہیں وہ کہیں گم نہ جائیں کیونکہ الٹیمیٹلی ہم نے ان چیکس کو پھر بینک میں ڈپوزٹ کروانا ہوتا ہے لہذا again this was an important control procedure next control procedure ہے کہ the cashier and sales ledger personnel should not have access to the receipts before this record is made ہم ریمیٹنس لسٹ کو بنانے سے پہلے کسی کیشیئر کو یا سیلز لیجر پرسونل کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ان ریسیٹس تک ایکسس کر سکے یہ ایک پروسیجر ہے کیونکہ اگر ہم نے کیشیئر کو یاد رکھیے جو پوسٹ ریسیو کر رہا ہے جو چیکس ریسیو کر رہا ہے وہ نہ تو کیشیئر ہے نہ ہی وہ سیلز لیجر پرسنل ہے دیکھیے سیلز لیجر پرسنل آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ شخص ہے جو کہ ڈیٹرز کے سبسڈری لیجر میں ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتا ہے انڈیویجل ڈیٹرز کے اکاؤنٹس میں ان سے کیش ریسیو کتنا ہوا اس کو ریکارڈ کرتا ہے انہیں کتنی انوائسیز ہم نے ایشو کی وہ ریکارڈ کرتا ہے کیونکہ اب اگر ریسیٹ بیس پر کیشیئر یا سیلز لیجر پرسنل اس کو ایکسس کر لے گا before maintaining that remittance list تو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے اس لیے ہم فوری طور پر ریمیٹینس لسٹ بنا لیتے ہیں تاکہ کسی کسٹمر سے ریسیو کیا ہوا چیک مس پلیس نہ ہو جائے نیکسٹ ہمارے پاس جو کنٹرول پروسیجر ہے receipts should be kept in lock safe اور other security area and banked immediately آپ نے جو بھی چیکس ریسیو کیے ان کو آپ نے اوپن نہیں چھوڑ دینا آل دو آپ نے اس کو ریمیٹینس لسٹ کے اندر لکھ بھی لیا لیکن بینک میں تو ریمیٹینس لسٹ جمع نہیں ہوگی نا اس بینک میں تو اسی چیک کے لیف نے جمع ہونا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جی ٹھیک ہے جی ہم نے ریمیٹنس لسٹ کے اندر اس کو ریکارڈ کر لیا نوٹ کر لیا اب خیر ہے پرواہ نہیں ہے اس کی نہیں بھائی ابھی بھی بڑی پرواہ ہے کیونکہ بینک میں آپ نے اسی چیک کو جمع کروانا ہے جو آپ نے ریمیٹنس لسٹ میں لکھا لہذا that should be kept in safe area lock میں اس کو آپ رکھیں پھر نیکسٹ اسی پوسٹل سے متعلق پروسیجر آتا ہے کہ post should be date stamped لیں جی بڑا ہی امپورٹنٹ یہ ایک کنٹرول پروسیجر آ گیا اور یہ وہ کنٹرول پروسیجر ہے کہ جہاں پر یہ ویک ہوتا ہے وہاں پر لازمن پرابلم ہوتی ہے اور بڑی پریکٹیکلی یہ پرابلمس دیکھنے میں بھی آئی ہیں آپ نے اسپیشلی یہ کنٹرول پروسیجر وہاں پر اپنانا ہے جہاں پر کہ کراس چیک کا رواج نہیں ہے یا پھر جہاں پر ہارڈ کیش ریسیو ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو وہ کیش ریسیو ہو یا چیک ریسیو ہو جو کہ کراس نہیں ہے اسپیشلی یا کراسنگ کا ادھر رواج نہیں ہے اس کو فوری طور پر آپ ڈیٹ لگا دیں کہ اس ڈیٹ کو یہ ریسیو ہوا تھا اور کیش ریسیو ہو تو اس کو اس ڈیٹ کے اندر آپ فوری طور پر ایک رف کیش بک کے اندر تحریر فرما لیں وجہ کیا ہے ہوتا یوں ہے کہ کیشیئر صاحب جو کیش ریسیو کرتے ہیں انہوں نے آج کی تاریخ میں کیش تو وصول کر لیا لیکن شو انہوں نے ایک ہفتہ گزرنے کے بعد کیا کہ جی کیش جو ہے آج وصول ہو رہا ہے یعنی کہ ایک ہفتے کے بعد وصول ہو رہا ہے فار ایگزامپل ہم ڈیٹس لے لیتے ہیں کہ پانچ جون کو اس نے کیش ریسیو کیا ایک کسٹمر سے اور اس کو ریکارڈ میں شو کیا فرض کر لیں پندرہ جون کو دس دن کا وقفہ ڈال دیا اب وہ کہہ رہا کہ جی میں نے کیش چوری تو نہیں کیا میں نے کیش کتابوں میں دکھا دیا کہ کیش وصول ہوا اور اس نے یہ شو نہیں ہونے دیا کہ یہ دس دن پہلے کیش مجھے وصول ہو چکا تھا اب اس دس دن میں اس نے کیا کیا یہ اس کی پریکٹس ہے ریگولرلی کہ جو بھی اس کو کیش ریسیو ہوتا ہے وہ دس دن بعد ہفتے کے بعد کمپنی کی بکس میں شو کرتا ہے اب دس دن پندرہ دن وہ اس کیش کو کیا کرتا ہے استعمال کرتا ہے کہاں پر اپنی ذاتی چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس میں بھائی کوئی پرائز بانڈ پرچیز کر سکتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹی موٹی ڈپوزٹس کی ٹرانزیکشنز بھی ہو سکتی ہیں بینک میں ایک ہفتے کے لیے بھی بینک ڈپوزٹ ہو سکتا ہے فکس ہو سکتا ہے اس قسم کی فنکاریاں لگاتا ہے وہ اور کہتا جی میں بالکل جناب میرے ہاتھ صاف ہیں میں نے تو کوئی کیش کی چوری نہیں کی کیش کمپنی کا دیکھ لیں کمپنی کی کتابوں میں نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ کیا بولا ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ یہاں پر آپ کو یہ کنٹرول پروسیجر اپنانا ہوگا کہ جس دن وہ چیک یا کیش ریسیو ہو رہا ہے وہ اسی دن بکس آف اکاؤنٹس میں بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے ایٹ ایڈوانس فوری طور پر آپ اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ نہیں لگا سکتے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں فرض کر لیں کمپنی نے اوور ڈرافٹ کی فیسلٹی لے رکھی ہے رننگ فائنینس کی فیسلٹی لے رکھی ہے بینک سے اب وہ فیسلٹی جو ہوتی ہے ہر روز کمپنی کے اوپر فائنینشل چارجز کا بوجھ ڈال رہی ہوتی ہے اگر آج ہمیں اپنے کسٹمر سے کیش ریسیو ہو گیا ہے وہ آج فوری طور پر ہم بینک میں جمع کروا دیں گے تو اتنا ہی بوجھ کم ہو جائے گا فار ایگزامپل ہم نے ایک لاکھ روپے بینک سے اوور ڈرافٹ کیے ہوئے ہیں اوور ڈرا کیے ہوئے ہیں ہمیں ہمارے کسٹمر سے چالیس ہزار روپیہ کیش ریسیو ہو گیا آج کے دن جو کہ ہمارے کیشیئر نے ذاتی استعمال میں خرچ کر لیا اور پندرہ دن کے بعد یا دس دن کے بعد ہمارے اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کروایا اب وہ جو دس پندرہ دن کا گیپ ہے اس دس پندرہ دن میں ایک لاکھ روپے پر ہمیں فائنینشیل چارجز بینک لگائے گا ہم پر وہ فائنینشل چارجز کا بوجھ ایک لاکھ روپے پر بیس کرے گا وہ جو بھی پرسنٹیج ہوگی اتنے دنوں کی پندرہ دنوں کی ہمارے اوپر پڑ گئی جبکہ اگر چالیس ہزار روپیہ جو ہمیں کسٹمر سے ریسیو ہوا تھا وہ آج ہی بینک میں ڈپوزٹ ہو چکا ہوتا تو ہمیں ساٹھ ہزار روپے پر فائنینشل چارجز پے کرنا پڑتے بینک کو جو کہ ڈیفینیٹلی کم ہوتے اس لیے ہم اس ایریا پر بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں کہ بھائی جس دن کیش ریسیو ہوا جس دن چیک ریسیو ہوا on the same date that should be bank that should be deposit into the bank اس پہ ہم انتظار کو برداشت نہیں کر سکتے فالو کیا سو so, یہاں پر جو کیشیئر کی فنکاری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ اوکے جی لے جی یہ چاند ایک پروسیجرز تھے جو کہ میں نے آپ کو پوسٹل ریسیٹس کے بارے میں بتایا اب نیکسٹ کنٹرول پروسیجرز ہیں اس کیش کلیکشن کے بارے میں جو کہ سیلز مین یا ریپرزینٹیوس کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو ریپرزینٹیوس ہوتے ہیں جو کہ اس کمپنی کے بہاف پر جا کے کیش کلیکٹ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں بولا اس کو پنجابی میں ایک لفظ ہے اگرائی کرنا وہ جو اگرائی کرنے کے لیے جاتے ہیں اپنے کمپنی کے بہاف پر وہ کلیکٹرز ان کے بارے میں کیا کنٹرول پروسیجرز ہوں گے ان سے متعلق اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیے جی سب سے پہلا اس میں کنٹرول پروسیجر ہے کہ authority to collect cash should be clearly defined کہ ہر کوئی شخص نہیں دوڑا جائے گا جی کہ میں جا کر کیش کلیکٹ کروں گا کسٹمر سے دیکھو ہوتا ہے نا کہ آپ کے بزنس میں کچھ لوگ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کیش کلیکشن کے لیے شہر کے مختلف کسٹمرس کے پاس جائیں گے یا شہر سے باہر دوسرے شہروں کے مختلف کسٹمرز کے پاس جائیں گے اور ان سے کیش کلیکٹ کر کے لے کر آئیں گے وہ لوگ جو کیش کلیکشن کے لیے بھیجے جائیں گے وہ ڈیفائنڈ ہونے چاہیے پھر نیکسٹ ہے جی کے salesmen and others should be required to remit cash and report sales at regular intervals اب سیلس مین یا جو بھی شخص کیش کلیکشن کے لیے ریسپانسبل ہے دیکھیں یہاں پہ سیلس مین کی بات اس لیے آ رہی ہے کہ بعض اوقات سیلس مین جا کر چیزیں سیل کرتے ہیں اور کیش کلیکٹ کرتے ہیں اور بعض صورتوں میں وہ سیلس مین کاؤنٹر پر ڈائریکٹلی کیش ریسیو کر رہے ہوتے ہیں یہ انفیکٹ ایک کنٹرول ویکنیس ہے جو کہ بعد میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ سیلس مین کیا ڈائریکٹلی کیش کلیکٹ کر سکتا ہے اصول نہیں لیکن بعض آرگنائزیشن ایسی ہوتی ہیں جہاں پر کہ مجبوری ہوتی ہے کہ سیلس مین نے ہی کیش کلیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ خود سے جاتا ہے چیز سیل کرتا ہے اور وہیں پر کیش کلیکٹ کر کے آ کر بتا دیتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ سیلز مین جب جا کر چیز سیل کرتا ہے کیش کلیکٹ کرتا ہے یا کوئی ریپرزینٹیٹو جا کر کیش کلیکٹ کرتا ہے تو فوری طور پر اس کو رپورٹ کرنا چاہیے یہ کنٹرول پروسیجر ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ آر ریسپانسبل آفیشل شوڈ کو follow up salesmen do not submit returns as required اب فوری طور پر جن سیلس مین نے ڈیلی بیسس پر رپورٹ نہیں کیا اپنی سیلس کو یا کیش کی کلیکشن کو ان کے اوپر ایک چیک ہونا چاہیے ایک سپروائزر کا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سیلس مین جو ہیں وہ اپنی اس دن کی سیلس کلیکشن کو رپورٹ نہ کریں اپنے ذاتی استعمال میں لے آئیں اور اگلے دن چھٹی اور اس سے اگلے دن جا کر وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ کیش لے لیں دو دن وہ کیش جو ہے ان کے ذاتی استعمال میں رہا بزنس ایسی چیز برداشت نہیں کر سکتا بزنس کہتا ہے کہ جی ہمارا کیش ہمیں فوری طور پر ملنا چاہیے تو وہاں پر سپروائزر ایک رکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ کا ٹائم تھا پانچ بجے رپورٹ کرنے کا where are you why you late where cash collect by you how much is the amount of sales تو یہ کچھ سوالات اس سیلس مین کو کیے جاتے ہیں سپروائزر کی طرف سے اگر کوئی لیپس نظر آئے تو نیکسٹ کنٹرول پروسیجر ہے کہ collection should be recorded when received اب یہ وہی والی چیز ہے جس میں کہ وہ ریمیٹینس لسٹ والی بات ہے لیکن یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے یہ ایک قسم کے کیش میمو کی بات کی جا رہی ہے یا کوئی ایک رف شیٹ اس کو سیلس مین کو دے دی جاتی ہیں کہ جی آپ جیسے ہی کسٹمر سے کیش ریسیو کریں گے آپ فوری طور پر اس میں تحریر کر لیں گے یا کیش میمو یا ریسیٹ بک اس کو ایک تھما دی جاتی ہے کہ آپ یہ چیزیں سیل کرنے جا رہے ہیں آپ ٹھیک ہے چیزیں سیل کریں اور جتنا کیش ریسیو کریں گے فوری طور پر آپ ریسیٹ کاٹ دیں گے یہی لفظ بولا جاتا ہے نا کہ ریسیٹ ایشو کر دیں گے اردو میں یا پنجابی میں اس کو رسید کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو ریسیٹ کہتے ہیں آر ای سی آئی پی ٹی ٹھیک ہے تو وہ ریسیٹ جو ہے ایشو کر دی جائے گی فوری طور پر جب سیلس مین کیش ریسیو کرے گا چیزیں سیل کرنے کے اگینسٹ تاکہ وہ کیش فوری طور پر بزنس کے ریکارڈ میں آ جائے پھر نیکسٹ بات آتی ہے کہ the cash receipts should be reconciled to the eventual banking which should be made as promptly as possible وہ جو اس کلیکٹر نے کیش ریسیو کیا وہ جو اگرائی کرنے کے لیے ہمارا ریپرزینٹیو تھا اس نے جو کیش ریسیو کیا اس کو ریکنسائل کیا جاتا ہے کس کے ساتھ وہ جو بینک میں پیسے جمع کروائے ہیں اس کے ساتھ پیئنگ ان سلپ کے ساتھ آپ کو معلوم ہے paying in slip is a document which is use when the cash or cheque or any amount is deposit in the bank کچھ لوگ اس کو بینک جیرو کریڈٹ بھی کہتے ہیں تو پیئنگ ان سلپ کے ساتھ ہم اس کلیکٹرز کی جو کلیکشنز ہوتی ہیں ان کو ہم ریکنسائل کرتے ہیں کہ جو کلیکٹر نے کلیکشنز کی ہیں اور جو کیش بینک میں جمع کرایا گیا کیا وہ سیم اماؤنٹ ہے سو so, اس چیز کو بھی ہم نے کنٹرول پروسیجر میں دیکھنا ہے یہ ہمارا کنٹرول پروسیجر ہونا چاہیے نیکسٹ بات آتی ہے جی کہ periodically a responsible official should check the salesmen's receipt book with cash book entries اب سیلز مین کی جو ریسیٹ بک تھی جو ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس کو ہم نے ایک ریسیٹ بک تھما دی ہوتی ہے وہ اس میں سے رسید کاٹ کے ایشو کر دیتا ہے جس سے کیش وصول کیا ہوتا ہے اب پیریوڈیکلی کوئی ہفتے بعد دس دن بعد جیسے ڈپینڈ کرتا ہے سائز آف ٹرانزیکشنس پر اس کی رسید بک کو ایک ریسپانسبل آفیشل چیک کرتا ہے کیش بک میں انٹریز کے ساتھ کہ بھائی رسید تو اس نے کاٹ دی کیا وہ رسید جو اس نے کاٹ کر ایشو کی ہے وہ کیش بک میں ریکارڈ ہو چکی ہے یا نہیں جی بس you have issued the receipt and all میں نے کمپنی کا ڈاکومینٹ تو ایک دے دیا اور بعد میں اس کیش کو پرسنلی یوز کرتا رہے نہیں اس کو فوری طور پر کیش بک میں ریکارڈ ہونا چاہیے کلیئر نیکسٹ کنٹرول پروسیجر جو کہ اس سیکشن کا لاسٹ پروسیجر ہے کہ if salesmen hold inventories of goods and independent reconciliation of inventory with sales and cash received should be made اب یہ ایک اگین بہت اہم کنٹرول پروسیجر ہے لائک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے سیلز مین کو رسپانسبلٹی دی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ چیزیں سیل کریں اور جب سیل کریں تو ان سے آپ کیش بھی ریسیو کر لیں یہ نارملی اس قسم کا سیلز مین ہے جو کہ کسی آؤٹ لیٹ پہ موجود ہے انڈیپینڈنٹلی یا کہیں پر جا کر چیزیں سیل کرتا ہے آپ نے کچھ انوینٹری آئٹمس اس کو تھما دیں کہ جی آپ یہ انوینٹری جو ہے اپنے پاس رکھیے اور اس کو سیل کیجیے اب وہ انوینٹری جو اس نے سیل کرنی ہے اس انوینٹری کی سیل سے جتنا اس کو کیش ریسیو ہوا اس کے اوپر یہ کنٹرول پروسیجر ہے کہ کیا واقعی جتنے یونٹس اس نے سیل کر دیے ہوئے ہیں جتنے یونٹس وہ سیل کر چکا ہے ان کا یہ کیش اتنا ہی بنتا ہے فار ایگزامپل یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی نیومیریکل ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہنڈریڈ یونٹس اس کو ریسیو ہوئے جو اس نے سیل کرنے تھے اس میں سے نائنٹی یونٹس اس اس نے سیل کر دی اور ٹین یونٹس کے پاس انسولڈ پڑے ہوئے ہیں اب وہ جو نائنٹی یونٹس اس نے سیل کیے ہیں وہ ہم کہتے ہیں جی کہ ٹین روپیز اس کی سیلنگ پرائس ہے پر یونٹ تو اس کا مطلب ہے نائن ہنڈریڈ روپیز اس کو کیش ریسیو ہونا چاہیے سو ہم یہاں پر یہ بات ریکنسائل کریں گے کہ اس سیلز مین نے جو نائنٹی یونٹس سیل کیے ہیں یعنی کہ اگر ٹین یونٹس اس کے پاس انسولڈ پڑے ہوئے ہیں تو اٹ از انڈرسٹوڈ کہ جی وہ نائنٹی یونٹ سیل کر چکا ہے چیک اس چیز کا ہے کہ اس کو ہم نے ہنڈریڈ یونٹس بھیجے تھے جس میں سے کہ ٹین یونٹس اس کے پاس انسولڈ پڑے ہوئے اب وہ ٹین یونٹس انسولڈ پڑے ہونے کا مطلب کہ اس کو نائن ہنڈریڈ روپیز ہمیں دینے چاہیے فالو کیا ہے پوائنٹ کہ وہ ہنڈریڈ یونٹس ہم نے اسے بھیجے تھے ٹین اب اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نائنٹی وہ سیل کر چکا ہے اب اگر نائنٹی سیل کر چکا ہے اور دس روپے اس کی سیلنگ پرائس ہے ایک یونٹ کی تو نائن ہنڈریڈ روپیز ہمیں ملنے چاہیے نا اب اگر وہ نائن ہنڈریڈ روپیز ہمیں نہیں بھیج رہا سے سیون ہنڈریڈ روپیز بھیج رہا ہے تو بھائی وہ دو سو روپے کدھر گئے ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یار اب اس چیز کے اوپر ایک سپروائزر ہمیں چاہیے کہ وہ ریکنسائل کرے اس بات کو تاکہ جتنا کیش ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں مل جائے اگر سپروائزر کا ڈر نہیں ہوگا تو لازمن ہینکی پینکی ہوگی کوئی نہ کوئی اس قسم کی مس اپروپریشن ہو جائے گی جس سے کہ کیش فنڈ جو ہوں گے ہمارے غائب ہو جائیں گے یا ہمیں لیٹ ملیں گے ہم لیٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے لیں جی یہ چند ایک پروسیجر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر سیلس مین یا کیش کلیکٹنگ جو ہیں ان سے جو کیش ہمیں ملنا ہو تو ان کے اوپر کیا کنٹرول پروسیجر ہونا چاہیے نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں control procedures over cash sales پر اب یہ کیش سیلس اس کو پلیز کنفیوز مت کیجیے گا وہ سیلس مین کی سیلس کے ساتھ کیونکہ یہاں پر اب یہ جو کیش سیلز ہیں ان کو کاؤنٹر سیلز کہیں گے ہم وہ ہم نے ایک شخص کو ریسپونسبل ٹھہرا دیا تھا کچھ انوینٹری دے کر تم یہ جاؤ اور سیل کرو لائک like ایک زمانہ تھا کہ ٹرائی سائیکل پر کچھ ریپرزینٹیوس ایک بزنس کے جاتے تھے اور اس بزنس کی وہ چیزیں بیچ دیا کرتے تھے آج بھی آپ کو بیشتر آئس کریم برانڈس جو ہیں وہ ٹرائی سائیکل پر بکتے ہوئے ملتے ہیں ان کو ایک انوینٹری تھما دی جاتی ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو سیل کریں وہ سیلس مین اسٹریٹ وینڈرس آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو وہ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں آپ سے کیش لیتے ہیں اس طرح کی ایگزامپلز آج بھی موجود ہیں لیکن اب جو بات میں کرنے لگا ہوں کیش سیلز پر کنٹرول کی یہ کیش سیل کاؤنٹر سیلز ہیں ڈپارٹمنٹل اسٹور وہاں پر بے شمار سیلس بلکہ زیادہ تر سیلس جو ہیں وہ کیش سیلس ہوتی ہیں یہ ان کیش سیلس کی بات ہونے لگی ہے سو so, ان کیش سیلس پر جو کنٹرول ہے اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ cash sales should be recorded at the point the sale is made آپ کو ایک چیز ایکسپیرئنس میں آئی ہوگی کہ آپ لائک کسی بیکری پر جاتے ہیں یا ڈپارٹمنٹل اسٹور جاتے ہیں کسی سپر اسٹور پہ جاتے ہیں آپ جب ادھر سے کچھ پرچیز کرتے ہیں تو وہ فوری طور پر آپ کو ایک ٹل رول کی سلپ دے دیتے ہیں ایک کیش ریسیٹ ایشو کر دیتے ہیں یا چلو چھوڑو اس سسٹمیٹک بات کو چھوڑو آپ نے کئی ایسی بھی شاپس آبزرو کی ہوں گی جہاں پر آپ گئے آپ نے کچھ چیز ان سے خریدی انہوں نے آپ سے کیش ریسیو کیا اور فوری طور پر اپنا ایک رجسٹر نکال لیا وہ رجسٹر نکالا اور اس میں لکھ دیا کہ جی میں نے یہ چیز اتنے کی سیل کی اور اتنے روپے میں نے وصول کیے یہ وہ والی بات ہو رہی ہے کہ at the point of sale جس وقت وہ چیز سیل ہوئی فوری طور پر کیش کو ریکارڈ کر لینا چاہیے اب وہ ریکارڈ آپ ریسیٹ ایشو کر کے بھی کر سکتے ہیں کہ فوری طور پر آپ نے ریسیٹ ایشو کر دی ہمارے پاس ایک ثبوت آ گیا جی اتنا کیش وصول ہوا وہ کیش الیکٹرانک رجسٹر کے ذریعے سے بھی وصول کیا جا سکتا ہے اور جیسے الیکٹرانک کیش رجسٹر کے ذریعے سے اس کیش کو ریسیو کیا جاتا ہے فوری طور پر ایک سلپ آ جاتی ہے اور اس سلپ کو آپ ٹرم کر کے دے دیتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے یا پھر وہ ایک جو بات میں نے آپ سے کہی کہ ہمارے پرانے دکاندار ایسی پریکٹس کیا کرتے تھے کہ فوری طور پر چیز سیل کی اور اسی وقت جتنے کی بھی وہ چیز سیل کی ہے اس کو فوراً اپنے رجسٹر میں تحریر کر لیا کہ یاد رہے کہ اتنا کیش وصول کیا اس ٹرانزیکشن کے اگینسٹ اس کنٹرول پروسیجر کے بعد نیکسٹ بات آتی ہے کہ if cash sale invoice or receipt are used they should be prenumbered اب یہاں پر جو لفظ یوز ہو رہا ہے کیش سیلز ان وائس کا اس کو پلیز وہ سمپل سیلز ان وائس کے ساتھ کنفیوز مت کیجیے گا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس بات پر ایمفیسائز کیا تھا کہ sales invoice credit sales کے اگینسٹ ہی ایشو ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کیش سیلز ان وائس لکھا جا رہا ہے otherwise simple sales invoice کا لفظ اگر بولا جائے تو وہ اگینسٹ کریڈٹ سیلز ہوتا ہے اس بات کو پلیز یاد رکھیے گا تو کیش سیلز دوسرے لفظوں میں یہ cash cash cash cash memo memo ہے ہے یا یا ریسیٹ کہتے ہیں جہاں پر سیلز کا رواج موجود ہو وہاں پر یہ کیش سیلز ان یا کیش ریسیٹس یا cash memos should be prenumbered پہلے سے ان پر نمبر لگے ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ نے کہیں سے کیش ریسیٹ ایشو کر دی اور اس کے بعد اس کا کوئی نمبر غائب اور پھر دوبارہ آپ کو ایک کیش سیٹ جو ہے وہ نظر آ گئی اگر پری نمبرڈ ہوں گی تو یہ مسنگ نہیں ہو سکیں گے کہ بھائی اگر کیش ریسیو کیا تو وہ ریسیٹ کدھر ہے اس میں سے غائب کیا وہ نمبر کہاں گیا کینسل اگر کی تو اس کی کینسلڈ کاپی جو تھی آپ نے کیوں نہیں ریٹین کی یہاں پر آپ چیک لے سکتے ہو یہ اس بات کا اور پھر یہ جو آپ کی کیش کیش کیش سیلز یا یا سیٹس میموز جنہیں میں کہہ رہا ہوں یہ جب ایشو کی جا رہی ہوتی ہیں تو ان کو پھر کیش سیٹ بک میں ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے یا کیا جانا چاہیے کنٹرول پروسیجر کی بات ہو رہی ہے نا اور ان کی ایک کاپی ریٹین بھی کرنا چاہیے جسے نارملی کاربن کاپی آپ کہہ سکتے ہیں یا کاؤنٹر فائل آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جب ریسیٹ ایشو کی تو ایک کاپی آپ اس کی ریٹین کریں گے اپنے پاس اور اس کو کیش رسیٹ بک کے اندر ریکارڈ بھی کریں گے نیکسٹ پروسیجر یہاں پر آتا ہے جی کہ cash receive should be reconciled daily with either the till roll or the invoice totals اور پھر the cash should be bank promptly جو بھی کیش ریسیو ہوا ہے اس کو ریکنسائل کرنا ہوگا ٹل رول کے ساتھ دیکھیں ٹل رول کیا ہے وہ الیکٹرانک کیش رجسٹر جو آپ کاؤنٹر پر دیکھتے ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ ایک کیش رجسٹر جس میں آپ جب پیسے دیتے ہیں تو کیشئر اس کو ریکارڈ کرتا ہے اس کو پھر وہ ایک ٹریسی کھلتی ہے اس میں کافی سارے کیش نوٹ وغیرہ موجود ہوتے ہیں اس کو الیکٹرانک کیش رجسٹر کہتے ہیں وہاں پر ایک سلپ نکلتی ہے اور آپ کو وہ ٹرم کر کے دیتا ہے ایک سلپ جو ہوتی ہے نیچے رول ہو رہی ہوتی ہیں اس کی ٹل رول کہتے ہیں ایک تو آپ کو سلپ دے دی جاتی ہے نا ایک نیچے اس کا ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ مینٹین ہو رہا ہوتا ہے اب وہ کہہ رہے کہ جتنا کیش اس ٹرے میں پڑا ہوا ہے اس کیش کو آپ ریکنسائل کریں گے شام کے وقت جب آپ اس کو کلوز کر رہے ہیں اسٹور کو کس کے ساتھ ٹل رول کے ساتھ یا ریسیٹس جو ایشو کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ اور پھر فوری طور پر آپ اس کو بینک میں جمع کروا دیں گے بھائی بات یہ ہے کہ بینک میں فوری طور پر کیسے جمع کروایا جا سکتا ہے اگر رات کو آپ اسٹور کلوز کر رہے ہیں تو بینک میں کیسے جمع کروایا جا سکتا ہے دیکھیے اس کا انتظام اب آج کی دنیا میں موجود ہے نائٹ سیف بینکنگ موجود ہے آپ نے جتنا بھی کیش ہے رات کو بعض بینکس تو ریپرزینٹیوس بھی آپ کو ان کی سروسز بھی دے رہے ہوتے ہیں اور بعض آپ کو جس طرح سے الیکٹرانک مشینز موجود ہیں اے ٹی ایم کی صورت میں اسی طرح سے کیش ڈپوزٹ مشینز بھی بعض بینکس میں موجود ہیں آپ رات کو اپنا کیش ڈپوزٹ کروا کے آرام سے بے فکری کے ساتھ جائیں کہ جی ہمارا کیش ڈپوزٹ ہو گیا اور اگر سپوز لی کسی ایسے علاقے میں آپ کا کاروبار ہے جہاں پر کیش ڈپوزٹ مشینز اویلیبل نہیں ہے وہاں پر پھر آپ کے پاس لاکرز ہونا چاہیے سیف کسٹڈی کے لیے اور اگلی صبح آتے ہی سب سے پہلا ٹاسک یہ ہونا چاہیے کہ جو کیش پڑا ہوا ہے اس کو بینک میں جمع کروایا جائے کلیئر اب نیکسٹ یہ بات آ رہی ہے کہ daily banking should be check against the till roll or invoice total and difference should be investigate یہ کنٹرول پروسیجر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں اور نیکسٹ جو اب میں آپ کے ساتھ اس پوائنٹ پر لاسٹ کنٹرول پروسیجر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ کینسلیشن کے بارے میں کہ responsible official should sign cancel cash sales invoices at the time of cancellation یہ بات میں نے بھی آپ سے ڈسکس کی تھی کہ وہ جو کیش سیلز انوائسز کینسل ہو جاتی ہیں ریسپونسبل آفیشل کو سائن کرنا چاہیے اب کیشئر کینسل کر دیا اس کی کاپی ریٹین کرے گا اس میں رکھ دے گا لگی رہنے دے گا اس بک کے اندر کاپی اور ایک ریسپانسبل آفیشل اس کو کینسل ہونے کی تصدیق کر دے گا یہ بھی ایک امپورٹنٹ پروسیجر سو ہم یہ کیش سیلز کے پروسیجرز دیکھ رہے تھے کہ کیا کنٹرول پروسیجرز ہونا چاہیے اب نیکسٹ ہم دیکھیں گے control over banking of receipts اس میں سب سے پہلا پروسیجر یہ ہے کہ receipts should be bank daily یہاں پر تو یہ بات بھی کہی جاتی ہے بلکہ یہ کنٹرول پروسیجر کا حصہ ہے کہ جتنا بھی کیش ہے that should be deposited into the bank intact یعنی کہ اس کو آپ نے بالکل بھی استعمال نہیں کرنا ایک روپیہ بھی اس میں سے آپ نے پے نہیں کرنا اور اس کو بینک میں جمع کروا دینا ڈیلی بیسس پر اور بعض صورتوں میں یہاں پر ایک دن میں دو مرتبہ بھی آپ کیش ڈپوزٹ کروا سکتے ہیں لائک like جہاں پر بہت زیادہ کیش ٹرانزیکشن موجود ہیں وہاں پر آپ رات کا ریسیو کیا ہوا کیش ارلی مارننگ اور اس کے بعد آپ بینک کے ٹائمنگز ختم ہونے سے پہلے جتنا کیش ریسیو کیا ہوا ہے اس کو بھی بینک میں آپ ڈپوزٹ کروا دیں گے یوں آپ ایک دن میں دو مرتبہ بینک میں کیش جمع کروا رہے ہوں گے اور انٹیکٹ جو کیش ریسیو کیا فوری طور پر بینک میں ڈپوزٹ کروائے اس میں آتا ہے کہ each day's receipts should be recorded promptly in the cash book cash book میں فوری طور پر اس کی ریکارڈنگ کریں گے آپ cash book you know is a book of original entry as well as it is a book of secondary entry آپ نے کیش بک میں وہ جو بھی ریسیٹس ہوں گی فوراً ریکارڈ کر لینی ہے کیونکہ کیش بک نہیں ہے آپ کو فائنلی بیلنس بھی بتانا اور پھر نیکسٹ پروسیجر اس میں جو ہے بہت اہم کہ ledger should have no to the the the cash اور of paying in slip paying in slip آپ کو بتا چکا کہ وہ ڈاکیومینٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ بینک میں پیسے جمع کروا رہے ہوتے ہیں سیلز لیجر پرسنل کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پیئنگ ان سلپ بنائے کیونکہ وہ وہاں پر گڑبڑ کر سکتا ہے نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں پروسیجر کہ periodically a comparison should be made between the split of cash and cheques یعنی کہ کتنا کیش اور کتنے چیکس ریسیو ہوئے اور وہ اس ریمیٹینس لسٹ میں نوٹ ہو گئے اور پھر ان میں سے کتنے کیش یا چیک جو ہیں وہ بینک میں جمع ہوئے اور جن کے لیے ہم نے پیئنگ بنائی تو ان اس سپلٹ کو ہم نے پیریوڈیکلی ریکنسائل کرنا ہوگا کہ کیا واقعی جتنا ہمیں کیش یا چیک ریسیو ہوئے وہ بینک میں جمع بھی ہو چکے ہیں یا نہیں سو so بینک کے حوالے سے آپ نے یہ پروسیجر دیکھا کہ آپ کو جتنا بھی کیش کلیکٹ ہوتا ہوا مل رہا ہے وہ intact should be bank should be deposit in bank اور اس کو فوری طور پر کیش بک میں بھی آپ ریکارڈ کریں گے اور ریکنسلیشن اس کی آپ یوں بنائیں گے کہ کیا جتنا کیش ریسیو ہوا وہ ریمیٹنس لسٹ میں موجود ہے اور جو چیک یا کیش بینک میں جمع ہوئے وہ پیئنگ ان سلپ میں موجود ہیں آپ پیئنگ ان سلپ اور ریمیٹنس لسٹ کے ساتھ اس کی ایک ریکنسلیشن بنا رہے ہوں گے کہ واقعی received cash and cheques have been deposit in bank اور ناٹ نہیں جی ابھی کافی کام باقی ہے اس کنٹرول پروسیجر سے متعلق لیکن ہمارا آج کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے آپ کو میں نے آغاز میں بتا دیا تھا کہ ہمارے ان کنٹرول پروسیجرز میں کچھ باتیں ابھی ہیں جو کہ ڈسکس ہونا باقی ہیں جو کہ آغاز میں ایک لسٹ میں نے بتائی تھی آپ کو انہیں اب ان شاء اللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے اور نیکسٹ لیکچر میں ان شاء اللہ کیش سسٹم کے ٹیسٹ آف کنٹرول کو بھی ڈسکس کر لیں گے یوں ہمارا کیش سسٹم کمپلیٹ ہو جائے گا انہیں آپ گو تھرو کیجیے گا اور ذہن نشین کیجیے گا اور اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کی اپلیکیشن بھی دیکھیے گا کہ جب آپ پریکٹیکلی کسی اسٹور میں جاتے ہیں کسی بزنس کے ساتھ آپ ڈیل ہوتی ہوئی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر دیکھیے کیا اس قسم کی کیش پر کنٹرول میئرس موجود ہوتی ہیں یا نہیں جیسے ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ کو کہی کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور کیش آپ پے کرتے ہیں تو وہ جو دکاندار کیش وصول کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو فوراً ایک رجسٹر میں مینٹین کر لیتا ہے لکھ لیتا ہے اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک آڈیٹر کو ضرور آبزرو کرنی چاہیے اپنی ریئل لائف کے اندر جی مجھے اجازت دیجیے گا اللہ حافظ